پھر کشادہ ہوتی کائنات کائنات جو ہے یونیورس جو ہے وہ پھیل رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے زمین اگر چھوٹی ہو رہی ہے لیکن جو کائنات ہے یونیورس ہے وہ پھیل رہی ہے اس کے بارے میں سورہ زاریات آیا نمبر 47 میں آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں اب لبن وسط سے ہیں اس کی بھی تفسیر پہلے کتابوں میں کچھ کتابوں میں کچھ اور کی گئی ہیں وسط کے لیے کہ ہم وسط والے ہیں وغیرہ چلے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج دیکھیں سائنس کے اعتبار سے فزیکلی دیکھیں تو بھی ایگزیکٹلی exactly جو بتایا گیا ہے کائنات پھیل رہی ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے قرآن میں پہلے ہی تذکرہ کر دیا گیا تھا اور سائنس نے ایڈون ہوبل کر کے ہیں انہوں نے پہلی بار یہ دریافت کیا تھا ڈسکور کیا تھا وہ 1929 ٹوینٹی زیادہ دیر نہیں ہوئی تب انہوں نے اسے ڈسکور کیا تھا اور ہمیں کب بتایا گیا 632 جون کے پہلے بتا دیا گیا تو دیکھیں کتنے سال پہلے بتا دیا گیا اگر ہمارے بچے اگر سائنٹسٹ بننا چاہیں لیکن سائنٹسٹ بننے کے لیے قرآن نہیں پڑھے بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو قرآن میں کہیں ایک چیز ہے کہیں ایک چیز ہے کہیں ایک معجوزہ یہ موسیون ورڈ بھی یہ بھی معجزہ اللہ کا ہر ایک ورڈ ہر ایک لیٹر معجزہ سبحان اللہ کہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے